دوسری صنعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکتیں پڑھے حدیث نمبر بائیس سو بیاسی مسنط احمد